بھرتری ہری سنسکرت کا غیر فانی شاعر سمجھا جاتا ہے وہ شمالی ہند کا ایک مشہور بادشاہ تھا جو راج پاٹ چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا تھا اس کا کلام حسن و عشق حکمت و فلسفہ اور زہد و ریاضت کے گونا گوں مضامین سے مملو ہے بھرتری ہری کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف دنیا بھر میں کیا گیا ہے علامہ اقبال نے اس سے ماخوذ ایک خیال بال جبریل میں سر عنواں درج کر کے اردو دنیا کو اس سے متعارف کروایا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر عالم کے علم و فن کا چراغ محض اس وقت تک روشن ہے جب تک کسی دل نواز حسینہ کے دامن حسن کا جھونکا اس تک نہ پہنچے کہیں نغمائے شادی ہے اور کہیں نوح غم کہیں علم و ادب کے چرچے ہیں اور کہیں شرابیوں کا شور و غل کہیں عورتوں کے حسن و شباب کی رنگینی ہے اور کہیں کری منظر کوڑ سے گلے ہوئے جسم نہ جانے یہ دنیا آب حیات سے بھری ہے یا زہر حلاحل سے علم و فن کے پروانو سچ بتاؤ تمہیں کون سی چیز پسند ہے شب و روز کسی دل نواز حسینہ کے قدموں پر سر نیاز جھکائے رکھنا یا دور بہت دور پہاڑوں کی گفاؤں میں تن تنہا یاد خدا میں محو رہنا عورت کو راحت جہاں کیسے کہا جائے اس سے جدا رہیے تو بے قرار اسے دیکھیے تو بے چین شاد کا میں وصل ہوں تو بدمست غرض ہر وقت ایک عالم میں خود فراموشی چھایا رہتا ہے زیادہ بکواس سے کیا مطلب حاصل کلام یہ کہ اس دنیا میں مردوں کے استعمال کے قابل صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک تو تازہ شراب سے مخمور چھاتیوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی پسینہ سے تر بتر حسینہ کا شباب اور دوسرا کسی جنگل کا گوشہ کاش میں کسی مقدس جنگل میں خدا کے نام کا ورد کرتا ہوا اپنی زندگی کے دن بتا دیتا کاش میں ان سب کو یکساں سمجھتا سانپ اور گلے کا ہار جان لیوا دشمن اور عزیز دوست چمکتا ہوا ہیرا اور مٹی کا ڈھیلا پھولوں کی سیج اور پتھر کی سخت چٹان حقیر تنکا اور دلاویز دوشیزہ کمل کی نازک ڈنڈی سے ہاتھی کو باندھا جا سکتا ہے ہیرے کو سرسوں کے پھول کی پتی سے بیندھا جا سکتا ہے اور شہد کی ایک بوند سے کھارے سمندر کو میٹھا کیا جا سکتا ہے لیکن مرد نادا کو میٹھی باتوں سے رام کر لینا سائیے لا حاصل ہے مبارک ہے وہ لوگ جو پہاڑوں کی گفاؤں میں بیٹھ کر عظیم روشنی کا دھیان کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر سے خوشی کے ڈھلکے ہوئے آنسو وہ پرندے پیتے ہیں جو خوف سے بے نیاز ہو کر ان کی گود میں جا بیٹھتے ہیں ایک ہم ہیں کہ جن کی زندگی لا حاصل دنیاوی خوشیوں کی تلاش میں کنجوں کے اندر خوشنما تالابوں کے کنارے پر اور بڑے بڑے محلوں میں گزر جاتی ہے بڑھاپا ایک خونخار بھیڑیے کی طرح دروازے کے اندر جھانک رہا ہے بیماریوں نے دشمنوں کی طرح صحت کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے زندگی پانی کی طرح ایک ٹوٹے ہوئے برتن سے آہستہ آہستہ بہہ رہی ہے کیا یہ حیرانی کی بات نہیں کہ انسان ان حالات کی روشنی میں بھی برائی ہی کرتا چلا جائے